اے لوگو یاد کرو نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر آخر تم کہاں آندھے چلے جا رہے ہو